بھلا کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور فیصلہ کرنے میں اللہ سے زیادہ بہتر کون ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں